السلام علیکم پچھلے لیکچر میں آخر میں ہم نے اسٹیک کی مثال کے لیے ان فکس اور پوسٹ فکس ایکسپریشنز کے بارے میں گفتگو شروع کی تھی اور وہاں پہ میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ان فکس فارم جو میتھمیٹیکل ایکسپریشنز کی ہے جس سے آپ کو کافی عادت ہے اس کو ہم ایک نئے انداز یا ایک مختلف انداز سے بھی لکھ سکتے ہیں بلکہ دو طریقے سے لکھ سکتے ہیں جس میں آپریٹر جو ہے وہ آپرینٹس کے بعد میں یعنی پوسٹ فکس فارم یا پہلے یعنی کہ infix prefix form میں لکھا جا سکتا ہے ان ایکسپریشنس کو جو کہ آپ عموماً ان فکس فارم میں دیکھتے ہیں یا ان کو اس طرح استعمال میں لاتے ہیں اگر آپ اسکرین کی طرف دیکھیے تو میں یاد دہانی کے لیے جو آخری سلائیڈ میں نے آپ کو دکھائی تھی جس میں میں نے آپ کو مثالیں دکھائی تھیں انفکس اور پوسٹ فکس فارم کی ایک ہی ایکسپریشن کی یاد دہانی کے لیے میں آپ کو دوبارہ دکھاتا ہوں دیکھیے کہ A plus B postfix form میں اے بی ہوگا یہاں پہ فی الحال ہم پری فکس کی بات نہیں کر رہے فی الحال پوسٹ فکس کی بات ہی کرتے ہیں دوسرا expression 12 plus sixty minus twenty three جس کی آپ کو یقیناً کافی عادت ہے اگر میں آپ کو کہوں ایویلویٹ کرو تو آپ اس کو بڑے اطمینان سے ایویلویٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کی postfix form 1260 plus 23 minus اب یہ ذرا عجیب طریقے سے لکھا ہے اور اسی طرح بقیہ ایکسپریشن خاص طور پہ آخری جو ہے وہ انفکس فارم تو آپ کو سمجھ آ رہی ہے لیکن اس کی پوسٹ فکس فارم جو ہے وہ اس میں کافی چیزیں ایسے لگتا ہے کہ ادھر سے ادھر ہو گئی ہیں اب ان دو فارمز کا موازنہ اور طرح سے بھی دیکھتے ہیں اس میں چند ایک اور باتیں ہیں جو کہ آپ دیکھیے اسکرین کی جانب کہ that the postfix form of an expression does not require parentheses consider four plus three multiply by five and parentheses four plus three closing parentheses multiply by five اب یہ صورت حال اگر آپ بالکل آخری پوائنٹ میں دیکھیے کہ اگر میں four plus three multiply by five جو ہے اس کو پوسٹ فکس فارم میں لاؤں تو میں اس کو لکھوں گا four three multiply four three five multiply plus اور اگر میں پرنتھسیز ڈالوں اپنی ان فکس فارم میں تو پوسٹ فکس فارم جو ہے وہ four three plus five star ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان فکس فارم میں اگر میں پرنتھسیز نہ ڈالوں تو آپ کو خود یہ فیصلہ کرنا پڑتا ہے پریسیڈنس رولز لگا کے کہ آیا ملٹیپلیکیشن پہلے ہوگا یا جمع بعد میں ہوگی اور اگر جس طرح کے میں نے آپ کو مثال دکھائی four plus three multiply by two اگر میں ایسے لکھوں کہ بھائی جمع پہلے کرنا ہے تو مجھے پرنتس ڈالنی پڑے گی تاکہ آپ جو ہیں جو اس میں پلس آپریٹر ہے اس کو پہلے کریں گے اور پھر ملٹیپلیکیشن کریں گے لیکن دیکھیے کہ پوسٹ فکس کے کیس میں واپس اسکرین پہ نظر لائیے کہ پوسٹ فکس فارم میں مجھے پرنتھسیز لگانے کی بالکل ضرورت نہیں جو آپرینٹس اور آپریٹرس کی جو پوزیشن ہے ایکسپریشن میں اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ ملٹیپیکیشن اور ایڈیشن جو ہے وہ کس آرڈر میں کرنی ہے اچھا اب بات ہوئی تھی کہ انفکس سے پوسٹ فکس فارم میں کیسے ہم ایک ایکسپریشن کو لا سکتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم یہ کاروائی کریں کہ وہ کیا ہے جس سے کہ ایک انفکس ایکسپریشن کو پوسٹ فکس فارم میں لا سکتے ہیں پہلے یہ بات کرتے ہیں کہ اگر میرے پاس ایک پوسٹ فکس ایکسپریشن ہے تو اس کو میں ایویلویٹ کیسے کروں گا یعنی میں نے آپ کو دیا اس طرح کا ایکسپریشن جس میں جو آپریٹر ہے وہ دو آپرینٹ کے درمیان نہیں ہے اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ پوسٹ فکس فارم ہے تو پہلے آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے کسی طرح تم نے یہ بنا لیا اب میں یہ الگریدم جو کہ ابھی ہم ڈسکس کریں گے استعمال کر کے اس کو ایویلویٹ کروں گا اس کی ایویلویشن کی خاطر اسکرین کی جانب آئیے جو کاروائی ہمیں کرنی پڑے گی یا جس سوچ کے تحت ہم یہ الگریدم ڈیولپ کریں گے اس کے بارے میں کچھ پوائنٹس ہیں پہلا point each operator in postfix expression refers to the previous two operands اب یہ ٹو آپریٹس والی بات کیوں چلی کہ بھائی جو ہمارے آپریٹرز ہیں وہ بائنری ہیں فی الحال میں نے جو نیگیٹو یونری آپریٹر ہے اس کو میں گفتگو میں شامل نہیں کر رہا اس کو بھی ہم ہینڈل کر سکتے ہیں فی الحال ہم گفتگو بائنری آپریٹرز تک محدود رکھیں گے یعنی کہ پلس ملٹیپیکیشن ڈویژن ایکسپوننسیشن اور سبٹریکشن پوسٹ فیکس میں لانے سے ان آپریٹرز کی نوعیت بدل نہیں جاتی وہ وہی رہے گی یعنی کہ ایک پلس جو ہے یہ دو آپرینٹس پہ ہی آپریٹ کرے گا اور یہ بات پوسٹ فکس ایکسپریشن میں بھی رہے گی اور یہی پہلا پوائنٹ کہہ رہا ہے دوسرے پوائنٹ کو دیکھیے each time we read an operand we push on a stack اب دیکھیے یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے ہم ایک پوسٹ فکس ایکسپریشن کو ایویلویٹ کرنے لگے ہیں تو دوسرا پوائنٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہمارے پاس ایک پوسٹ فکس ایکسپریشن ہے تو ہم کرتے یہ ہیں کہ جو ہمارے ہیں ہیں ان کو ہم ایک پہ پش کر دیتے اچھا یہاں پہ مجھے کا استعمال تو نظر آیا لیکن فی الحال یہ بات اتنی واضح نہیں کہ یہ آخر کیوں ہم استعمال کر رہے ہیں تو گفتگو جاری رکھیے اگلے پوائنٹ پہ چلتے ہیں کہ when we reach an operator we pop the two operands from top of the stack apply the operator and push the result back on the stack اب میں نے یہاں پہ اور کاروائی کا ذکر کیا میرا خیال ہے کہ یہاں پہ اگر ایک مثال ہو جائے ایک ایکچوئل ایکسپریشن کی یعنی ایک پوسٹ فکس ایکسپریشن کی اور اس کو ایویلویٹ کریں اسٹیک کو استعمال کرتے ہوئے تو پھر یہ تصویر جو ہے یہ بالکل کلیئر ہو جائے گی آپ کو بات کی سمجھ آ جائے گی کہ یہ اسٹیک جو ہے اس کا استعمال کیسے ہو رہا ہے تو آئیے ایک مثال دیکھتے ہیں جس میں ہم ایک پوسٹ فکس ایکسپریشن کو ایویلویٹ کرتے ہیں اسٹیک کا استعمال کرتے ہوئے اسکرین پہ دیکھیے کہ میں آپ کو پہلے وہ ایلگردم پوری حالت میں دکھا دوں اور اس کے بعد پھر ہم یہ مثال جاری رکھیں گے یہ ایلگردم جو ہے ایک سی پروگرام مکمل طور پہ نہیں یہ ایک آلموسٹ سوڈو لینگویج لگ رہی ہے جو کہ سی سے قریب لگ رہی ہے لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو پڑھ کے آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی کہ اس کی ایگزیکٹ سی یا سی پلس پلس فارم کیا ہوگی تو اس کی جانب دیکھیے ہم اس کو زیادہ تفصیل سے نہیں ڈسکس کریں گے فی الحال اس کا سرسری سا جائزہ لیں میں نے ایک سٹیک ڈکلیئر کیا اس کے بعد ایک وائل لوپ ہے جو کہتا ہے کہ while not end of input اب ان پٹ جو ہے وہ میری پوسٹ فکس ایکسپریشن ہوگی یعنی وہ پورا ایکسپریشن جس کو میں ایویلویٹ کرنے جا رہا ہوں اور جب تک کہ وہ ان پٹ جو ہے فرض کریں وہ ایک لائن ہے یا جس طرح آپ اپنے کمپیوٹر میں کیلکولیٹر استعمال کرتے ہیں جب تک میں کوئی خاص کی نہیں دباتا انٹر کی یا کوئی اور یعنی کہ یہ ایکسپریشن اب ختم ہو گیا ہے میں اس ایکسپریشن کو پڑھتا جاؤں گا اگلی اسٹیٹمنٹ ہے e get next element of input یہ یقیناً کوئی سی پلس پلس کی اسٹیٹمنٹ اس طرح نہیں لگ رہی یہ لگ رہا ایسے ہے کہ ٹھیک ہے کہ اگلا آپرینڈ یا آپریٹر ان پٹ سے کسی طرح لو اور اس کو ای e میں ڈال دو اس کی پروگرامنگ ڈیٹیل فی الحال چھوڑتے ہیں لیکن یہ چیز سامنے رکھی ہے کہ ای e یہ جو ایک ویریبل سا ہے اس کے اندر ہم نے یا تو آپریٹر یا آپرینڈ اور آپرینڈ کے بارے میں میں کہتا چلوں کہ وہ سنگل ڈیجٹ ضروری نہیں وہ جس طرح بارہ جمع سکسٹی ہم نے بات کی تھی کہ وہ سکس زیرو جو ہے اس کا مطلب ہے سکسٹی یعنی کہ آپرینٹ جو ہے وہ ساٹھ ہے وہ چھ صفر نہیں ہے یہ بات ذہن میں رکھی ہے کہ ای e کے اندر آپریٹر اور آپرینٹ اس طرح مکمل اپنی پوری حالت میں ڈالے جائیں گے آگے ہے ایک اف اسٹیٹمنٹ کہ if e is an operand تو ایس ڈاٹ پش ای اب دیکھیے یہاں پہ ہم نے کیا کیا ای e آپرینٹ کا مطلب ہے کہ وہ ایکسپریشن میں اے بی سی یا بارہ ساٹھ یا چار تین دو یا اس قسم کی کوئی چیز ہے اور چونکہ وہ آپریٹر نہیں ہے یعنی وہ پلس مائنس ملٹیپیکیشن ڈویژن یا کا سمبل نہیں ہے تو دیکھیے ہم نے کیا کاروائی کی کہ اس آپرینٹ کو ہم نے اسٹیک پہ پش کر دیا اچھا وہ تو پش ہو گیا آگے چلیے اب اگر ای e کے اندر آپرینٹ نہیں تو پھر وہ آپریٹر ہے اب دیکھیے کہ آپریٹر کے کیس میں ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ہم ایس ڈاٹ پاپ کرتے ہیں اور اس سے جو چیز ہمیں حاصل ہوتی ہے جو کہ ایک آپرینٹ ہوگا اور وہ ہم آپرینٹ ٹو میں ڈال رہے ہیں اور پھر ہم پاپ کرتے ہیں دوبارہ اور اس سے جو ہمیں چیز ملتی ہے یعنی کہ اسٹیک میں سے جو ایلیمنٹ ملتا ہے اس کو ہم آپریٹر ون میں ڈال دیتے ہیں پھر ہم ویلو جس جو برابر ہم نے کی result of applying operator e to operand one and operate operand two وہ ہم کر کے اور اس کا جو ریزلٹ ہے ویلو وہ ہم اسٹیک پہ پش کرتے کر دیتے ہیں اب ذہن میں آپ وہ جو مثال ہے ہماری فرض کریں چار ضرب یا چار جمع تین ضرب دو والی بات تو اس میں فرض کریں اس کی پوسٹ فکس فارم میں ہے فور تھری اور اس کے بعد ٹو اسٹار تو یہ جو تھری ٹو ہیں یہ دو آپرینٹس ہیں اور اسٹار جو ہے یہ آپریٹر ہے تو تھری اور ٹو جو ہیں بلکہ آپ کو بعد میں نظر آئے گا کہ چار بھی ایکچولی اسٹیک میں جا چکے ہوں گے جب یہ تھری اور ٹو باہر نکلیں گے تو یاد رکھیے کہ اسٹیک جو ہے وہ لیفو اسٹرکچر ہے لاسٹ ان فرسٹ آؤٹ تو پش کون سا ہوگا اگر ایکسپریشن ان پٹ ایکسپریشن تھا چار تین دو تو دو جو ہے وہ موسٹ ریسنٹلی پشڈ ایلیمنٹ ہوگا یعنی کہ دو پہلے باہر آئے گا اسٹیک سے اور تین بعد میں آئے گا تو ہمارے اس چھوٹے سے پروگرام کے کیس میں دو جو ہے وہ او پی ٹو جو ہمارا ویریبل ہے اس میں چلا جائے گا اور تین جو ہے وہ او پی ون میں چلا جائے گا اب اگر دوبارہ اس پروگرام کو دیکھیے کہ اگر ای e جو ہے وہ وہ اگر ایک آپریٹر ہے جو کہ ہمیں ایلس پارٹ میں لے آتا ہے تو ہم وہ دو آپریٹرس جو ہیں آپرینٹس جو ہیں وہ ہم اسٹیک سے نکالتے ہیں اور ترتیب ہماری او پی ٹو او پی ون ہے اس کے بعد اس پہ وہ آپریٹر اپلائی کرتے ہیں جو اگر پلس ہے مائنس ہے جو بھی ہے ہم اس کے اوپر وہ آپریٹر لگا کے یعنی کہ او پی ون ای او پی ٹو کر کے اس کا ریزلٹ ہم اسٹیک پہ واپس پش کر دیتے ہیں اور پھر وائل لوپ میں واپس جاتے ہیں اور یہ وائل لوپ جو ہے یہ چلتا جاتا ہے اگر آپرینٹ ملتا ہے تو وہ پش ہو جاتا ہے اگر آپریٹر ملتا ہے تو ہم دو آپرینس پاپ کر کے اس کی ویلو ایویلویٹ کر کے پش کر دیتے ہیں آخر میں ان پٹ ختم ہوئی اور ہم وائل لوپ سے باہر آ گئے اور فائنل ریزلٹ جو ہے وہ ہم پاپ کر کے اسٹیک سے نکال لیتے ہیں اب یہاں پہ فی الحال آپ یہ دیکھیے کہ اسٹیک کا استعمال ہم نے کیا اور اس کا استعمال ہم نے ایک ایکسپریشن کو ایویلویٹ کرنے کے لیے جو کہ پوسٹ فکس فارم میں ہے آئیے اس کی آپ واقعی ایک مکمل مثال دیکھتے ہیں اسکرین کی جانب دیکھیے یہاں پہ میرے پاس ایک لمبا سا ایکسپریشن ہے جو کہ پہلے ہی پوسٹ فکس فارم میں ہے اور وہ ہے six two three plus minus three eight two slash plus star two exponentiation three plus اب یہ خاصا لمبا ہے اور اگر اس کی انفیکس فارم بھی ہوتی جس سے یہ لیٹ سے بنایا گیا تھا تو اس کو بھی آپ کو اگر کیلکولیٹر پہ ایویلویٹ کرنا پڑتا تو آپ کو میرے خیال میں کاغذ اور پینسل کی ضرورت محسوس ہوتی اور آپ کسی طریقے سے فیصلہ کرتے کہ اس میں میں نے پہلے کیا کرنا ہے بعد میں کیا کرنا ہے اب فرض کریں ہمارے پاس یہ پروگرام ہے اور یہ پروگرام جو ہے یہ ہم کسی کیلکولیٹر پروگرام میں استعمال کر رہے ہیں یا ہم اس کو ویسے ہی چلاتے ہیں یعنی کہ ہم یہاں پہ مثال کے طور پہ ہینڈ ایکسیکیوشن کرتے ہیں تو آئیے دیکھیے کہ یہ پروگرام اگر ہم چلائیں ہاتھ سے چلائیں یعنی کہ ہینڈ ایکسیکیوشن کریں تو کاروائی کیا ہوتی ہے یہاں پہ اب میں نے پانچ کالمز بنا لیے ہیں input O P one O P two value اور اسٹیک یہ وہ ویریبلس ہیں جو کہ میرے اس چھوٹے سے پروگرام میں میں نے استعمال کیے تھے جو ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے آپ کو دکھایا تھا اب اس پروگرام کو میں چلاتا ہوں اور وہ لوپ سب سے پہلے جو شروع ہوا تھا وہ یہ تھا کہ while input is not empty یعنی کہ ان پٹ میں ابھی کچھ ہے اور یقیناً ابھی ہے اور ان پٹ سے میں نے چھ کو لیا اب چھ چونکہ آپرینڈ ہے آپریٹر نہیں تو اگر آپ کو پروگرام آپ کے سامنے یا آپ نے یاد کیا ہو تو وہ ہم اسٹیک پہ پش کر دیتے ہیں اس کے بعد ان پٹ میں اب آیا دو وہ بھی بھی ایک آپ ہے اس کو ہم نے پش کر دیا اور آخری کالم میں دیکھیے کہ کے اندر جو چیزیں جا رہی ہیں اس کو میں کس ترتیب سے لکھ رہا ہوں سکس کاما ٹو اب میں نے کو اس طریقے سے نہیں دکھایا تصویری طور پہ جس میں ٹو جو ہے وہ بالکل ٹاپ پہ ہے اور سکس جو ہے وہ بالکل نیچے ہے لیکن یہ آپ خیال میں یا ذہن میں رکھیے کہ ٹو جو ہے وہ موسٹ ریسنٹ ایلیمنٹ ہے یہ سب سے پہلے نکلے گا اگر میں نے یہاں پہ پاپ کر دیا آگے پھر تھری آ گیا اب تھری کو بھی میں نے پش کر دیا اور پھر یہ بات یاد رکھیے کہ تھری جو ہے یہ موسٹ ریسنٹ ایلیمنٹ ہے اور اگر میں نے پاپ کو کال کیا تو تھری سب سے پہلے نکلے گا اس کے بعد پھر اگر دوبارہ پاپ کیا تو پھر دو اور پھر آخر میں چھ نکلے گا آگے چلیے ان پٹ میں اب پلس آیا پلس جو ہے یہ اب ایک آپریٹر ہے تو یہاں پہ آپ کو یاد ہو ہم نے کیا کاروائی کی تھی کاروائی تھی کہ چونکہ یہ پلس آپریٹر ہے اب ہمارے پروگرام کا وہ ایلس پارٹ جو ہے وہ ایکسیکیوٹ ہوگا اور اس میں ہم نے اسٹیک سے دو آپرینس آپرینس جو تھے پاپ کیے تھے اور اس ترتیب سے کہ جو پہلے پاپ ہوا وہ او پی ٹو میں گیا اور جو دوسری دفعہ یا اس کے بعد جو پاپ ہوا وہ او پی ون میں گیا اور پھر ہم نے ان دونوں کو لے کے اس ان دونوں پہ وہ آپریٹر لگایا اور اس کا آنسر جو ہے ویلو میں ڈالا اور ویلو میں جو چیز آئی وہ ہم نے اسٹیک پہ بھی ڈال دی تو اگر آپ اس پوری لائن کو دیکھیے کہ پلس جو ہے اس کے اندر او پی ٹو جو ہے اس میں تھری ہے کیونکہ اسٹیک میں میں نے جیسے کہا کہ تھری جو ہے وہ موسٹ ریسنٹ ایلیمنٹ تھا تو اگر ہم پاپ کریں گے تو تین باہر آئے گا اور وہ ہمارے پروگرام کے مطابق او پی ٹو میں چلا گیا اس کے بعد پھر پاپ کیا تو اب دو باہر آیا دو باہر جب آیا وہ او پی ون میں گیا اور اس کے بعد آپ کو یاد ہو کہ ہم نے پلس کو او پی ون اور او پی ٹو پہ اپلائی کیا یعنی کہ ٹو پلس تھری اس کا نتیجہ پانچ پانچ جو ہے یہ ہمارے ویلو ویریبل میں گیا اور اس کو ہم نے اسٹیک پہ پش کر دیا اور اب دیکھیے اسٹیک کی حالت کیا ہے چھ اور پانچ پانچ جو ہے اب ٹاپ ایلیمنٹ بن گیا پھر ہم نے ان پٹ اور اٹھائی اب ان پٹ کے اندر اگر بالکل اوپر دیکھیے کہ پلس کے بعد مائنس ہے یہ بھی آپریٹر ہے پھر ہم نے وہی کاروائی کی کہ اسٹیک سے پاپ کیا پہلے جس کے نتیجے میں ہمیں حاصل پانچ ہوا وہ ہم نے او پی ٹو میں ڈالا پھر پاپ کیا تو اب حاصل ہوا چھ جو ہم نے پی ون میں ڈالا ان دونوں پہ O P one minus O P two دیکھیے یہ ترتیب اس اس طرح ہونی چاہیے یہ نہیں ہے کہ P two minus P one O P one minus O P two ہے اور اس کا نتیجہ چھ مائنس پانچ ایک ایک ویلیو میں کیا اور اب سٹیک کے اوپر ایک جو ہے وہ فی الحال ہے آگے چلیے اب ہم تیزی سے بکیا ایکسپریشن کو ایویلویٹ کرتے ہیں تین جو ہے یہ پھر آپرینڈ ہے او پی ون او پی ٹو میں فی الحال وہی پرانی ویلوز پڑی ہوئی ہیں کیونکہ میں ان کی ویلوز کو کہیں ضائع نہیں کرتا یا میں ان کو ڈیلیٹ نہیں کرتا کوئی حرج نہیں وہ پڑھی رہے لیکن دیکھیے اسٹیک کو کیا ہوا کہ اس میں ون جو تھا وہ نتیجہ وہ تو فی الحال ہے لیکن یہ جو نیا آپرینڈ آیا ہے تھری اس کو ہم نے اسٹیک پہ پش کر دیا پھر آیا ایٹ اس کو بھی ہم نے پش کر دیا اسٹیک میں اب ون تھری ایٹ اور ایٹ جو ہے موسٹ ریسنٹ ایلیمنٹ ہے اس کے بعد آیا ٹو یہ بھی پش ہو گیا کیونکہ یہ بھی آپرینڈ ہے اور فائنلی سلیش یعنی کہ ڈویژن سمبل یہاں پہ اب ہم اسٹیک سے دو ایلیمنٹ جو ہیں وہ پاپ کریں گے پہلے ہم دو نکالیں گے جو او پی ٹو میں جائے گا پھر ہم آٹھ نکالیں گے جو او پی ون میں گیا آٹھ ڈیوائڈیڈ بائی ٹو یا آٹھ ڈیوائڈیڈ بائی دو نتیجہ نکلا چار جو ویلو میں گیا ویلو سے پھر ہم نے اس کو اسٹیک میں ڈال دیا اب اسٹیک میں ون تھری فور ہے اس کے بعد آیا پلس جو کہ آپریٹر ہے پھر وہی کاروائی کہ ہم اسٹیک کے دو ٹاپ ایلیمنٹس نکالیں گے پہلے چار پھر تین اور تین جمع چار جو آپ سات جو کہ اسٹیک پہ گیا پھر آیا اسٹار پھر ہم نے پاپ کیا اور اس کے نتیجے میں ہمیں سیون اور ون ملے جن کا نتیجہ seven multiply by one is seven جو کہ ہم نے پش کر دیا اب یہاں پہ یہ چیز آپ دیکھیے کہ جب بھی ہمارے پاس ایک آپریٹر آتا ہے تو اسٹیک پہ دو یا اس سے زیادہ ایلیمنٹ ضرور موجود ہوتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایکسپریشن جو ہے وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی بنایا گیا ہے کہ یہ جو آپریٹرس ہیں یہ بائنری ہیں یعنی کہ ان کو آپریٹ کرنے کے لیے دو آپریٹ چاہیے ہوں گے تو اگر تو پروگرام میں کوئی غلطی نہیں تو کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ سے آپ دو آپرینٹس نکالنا چاہیں اور وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں یا صرف ایک ہے اگر ایسا ہوا تو اس میں ایکسپریشن میں موسٹ لائکلی غلطی نہیں ہے یہ کوئی پروگرامنگ ایرر ہو گیا ہے جس میں شاید اسٹیک سے کوئی ویلو زیادہ نکل گئی ہے یا زیادہ پاپ ہو گئی ہے آئیے اب اس مثال کو ختم کرتے ہیں ہم آخر میں پہنچ ہی چکے ہیں ٹو آیا جو آپرینٹ ہے اس کو ہم نے پش کیا پھر ایکسپنسیشن آیا اب یہاں پہ دیکھیے پھر وہی ترتیب کہ ٹو جو ہے وہ پہلے پاپ ہوگا کیونکہ وہ اسٹیک کا ٹاپ ایلیمنٹ ہے اس کو ہم نے او پی ٹو میں ڈالا اور اس کے بعد پھر سیون کو پاپ کیا اور ایکسپوننسن جو ہے وہ ہے سات ایکسپنشیشن ٹو یعنی کہ سات کو پاور دو کرو یعنی کہ فورٹی نائن اس کا نتیجہ جو کہ ہم نے اسٹیک میں پش کیا پھر گیا تھری اور آخر میں ہے پلس جس کے جواب میں حاصل ہوا ففٹی ٹو جو کہ اب فائنل آنسر ہے اب یہاں پہ فی الحال میں نے آپ کو ابھی وجہ نہیں بتائی کہ بھئی یہ پوسٹ فکس فارم آخر کیوں بنائی اس کی وجہ کیا تھی اس کا فائدہ کیا تھا وہ فی الحال رہنے دیں لیکن یہ کہ ایک اسٹیک اگر ہمارے پاس ہے اسٹیک ڈیٹا اسٹرکچر ہمارے پاس ہے تو ہم نے ایک چھوٹا سا پروگرام لکھا جو کہ جتنا بڑا مرضی پوسٹ فکس ایکسپریشن ہو بڑے آرام سے ہم اس کو ایویلویٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ میں یہ کہتا چلوں کہ فرض کریں آپ ایک کیلکولیٹر پروگرام بنانا چاہتے ہیں جو کہ مے بی کسی کمپیوٹر پہ چلے گا یا کسی ایپلیکیشن کا حصہ بنے گا جس میں آپ نے اس طرح کے ایکسپریشن کو ایویلویٹ کرنا ہے فار ایگزامپل آپ کو اسپریڈ شیٹ پروگرام بنا رہے ہیں یا ایسا کوئی پروگرام جس کے اندر آپ کو یہ کاروائی کرنی پڑتی ہے یہاں سے ایک بات ایک ایلگردم سامنے آتا ہے کہ اگر مجھے فرض کریں ایسا پروگرام لکھنا پڑ جائے جیسے کوئی اسپریڈ شیٹ ہے جس میں میں نے ایک سیل کی ویلو ایویلویٹ کرنی ہے جو کہ کئی سیلوں کو ملا کے کسی طرح بائنری آپریٹرس کے ذریعے اس کا نتیجہ حاصل ہوتا ہے تو یہ میں کیسے کروں ان فکس فارم کو ایویلویٹ کرنا پروگرامنگ پوائنٹ آف ویو سے ذرا مشکل ہے کیا جا سکتا ہے اور وہ ہم کریں گے بعد میں ایک خاص ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کر کے جس کے ذریعے انفکس فارم میں ہی ہم ایکسپریشن کو ایویلویٹ کر لیں گے لیکن فی الحال اگر میں آپ سے سوال یہ کروں کہ بھائی ایک اسپریڈ شیٹ پروگرام بناؤ جس میں ایک سیل یا جتنے بھی سیل ہیں اس کے اندر ایکسپریشن ہوں گے اور یقیناً آپ نے یہ کیا ہوا ہے کہ اگر اسپریڈ شیٹ استعمال کریں تو بعض کا کوئی سیل جو ہے وہ مختلف سیلس کو لے کے کسی ایکسپریشن کے ذریعے اس کا فائنل ریزلٹ آتا ہے جو آپ اس سیل میں ڈالتے ہیں تو یہ میں کیسے کروں گا تو ایک ترکیب اب آپ کے سامنے آئی کہ ایسا کرو کہ اس سیل کے ساتھ جو ایکسپریشن ایسوسیٹڈ ہے جب میں نے اس کو ایویلویٹ کرنا ہے تو میں اس کی پہلے پوسٹ فکس فارم بنا لیتا ہوں اور اگر میں وہ بنا پاتا ہوں تو پھر یہ الگریدم جو ابھی ابھی ہم نے دیکھا پروگرامنگ وائز بھی اور اس کی مثال بھی یہ استعمال کر کے میں اس پوسٹ فکس ایکسپریشن کو ایویلویٹ کر کے اور اس سیل کا جو فائنل آنسر ہے وہ میں نکال کے اس سیل میں دکھا دوں گا تو اس سے اب آپ کو اسٹیک کی افادیت آپ کے سامنے آئی ایٹ لیسٹ ایک ایگزامپل اس کے سامنے آ گئی اور یقیناً ابھی اور مثالیں بھی آئیں گی تو آگے چلیے کہ اب کاروائی ایک تو مکمل ہوئی یعنی کہ میرے پاس پوسٹ فکس ایکسپریشن ہے اس کو میں ایویلویٹ کیسے کروں وہ تو ہم نے کر لیا اور وہ بڑا آسان لگا کوئی اتنا مشکل نہیں اور اس کی آسانی کی وجہ ایک میجر وجہ جو تھی وہ ایک سٹیک کا موجود ہونا جس کے ذریعے کاروائی بڑی آسان ہوگی اب دوسرا معاملہ کہ آخر یہ انفکس جو ہے اس کو پوسٹ فکس میں کیسے لایا جائے اور فی الحال اس کی وجہ یہ سمجھیے کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک اسپریڈ شیٹ پروگرام لکھنا ہے جیسے کہ کمپیوٹر پہ آپ کے پاس وہ موجود ہیں اسی طرح کا پروگرام آپ آپ نے لکھنا ہے اور اس کے اندر ایکسپریشن ایویلویٹ کرنا ہے تو وہاں پہ میں نے یہ ترکیب تجویز کی تھی کہ آپ ایسے کیجئے کہ جو انفکس فارم جو کہ آپ کے اسپریڈ شیٹ استعمال کرنے والا یوزر جو ہے فرض کریں آپ کی وہ بکنا شروع ہو جاتی ہے تو اس کے جو استعمال کرنے والے ہیں وہ تو سیلس کو جوڑ کے ان فکس فارم میں ہی کہیں گے کہ بھائی اس سیل کو ملٹیپلائی اس سیل سے کرو پھر اس سے ڈیوائڈ کرو اور یہاں سے لے کے اس میں ایڈ کر دو مطلب اس طرح آپ ایکسپریشن بناتے ہیں اور وہ آپ ایک سیل کے ساتھ ایسوسیٹ یا جو یوزر ہے وہ ایسوسیٹ کر دیتا ہے تو اندرونی طور پہ آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے تو جو ترکیب سامنے آئی فی الحال وہ یہ ہے کہ وہ ایکسپریشن جو ہے انفکس اس کو پوسٹ فکس میں بناؤ اور پھر ایویلویٹ تو کرنا ہمیں آ گیا تو انفکس پوسٹ فکس کنورژن کیسے کریں گے آئیے اب اس کی طرف چلتے ہیں کنسڈر اینڈ اے لیکن شروع میں parenthesis plus B close time C ان دونوں کی جو پوسٹ فکس فارم ہے وہ دوسری اسٹیٹمنٹ میں ہے کہ the postfix versions are پہلے کی اے بی اسٹار پلس اور دوسرے کی جس میں پرنتسیز ہیں A B plus C star اب تیسرے پوائنٹ کی طرف آئیے اور ذرا غور کیجیے کہ the order of operands in postfix is the same as the fix اوپر دیکھیے کہ دونوں ایکسپریشنز میں اے بی سی اور اے بی سی ہیں اور پوسٹ فکس فارم میں دیکھیے تو یہ نہیں ہوا کہ سی جو ہے وہ بی سے پہلے آ گیا ہے یا بی اے سے پہلے آ گیا ہے یا اے سی کے بعد میں ہے اگر انفکس میں ترتیب جو تھی آپریٹرس کو نکال دیں انفکس فارم جو ہے اس میں آپریٹرس کو نکالیے اور بکیا رہا جاتا ہے اے بی سی اب اس کی پوسٹ فکس فارم دیکھیے اس میں بھی اے بی سی ہی ہے یہ نہیں ہوا کہ جو آپرینز ہیں ان کی ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہو البتہ جو آپریٹرز ہیں وہ ضرور آگے پیچھے ہوئے ہیں یعنی A plus B time C جب پرنتس کے بغیر تھا تو دیکھیے کہ جو پوسٹ فکس فارم ہے اس میں ملٹیپیکیشن اب پہلے آ گیا ہے لکھنے میں اگر آپ اس کو دیکھیے تو لکھنے میں اسٹار پہلے ہے ملٹیپیکیشن اور پلس بعد میں ہے تو آخری پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ in scanning from left to right the and A can be inserted in postfix expression یہاں سے اب ہم اس ایلگردم کی طرف آنا شروع ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر انفکس ایکسپریشن ہے تو اس کی پوسٹ فکس بنانے کے لیے ہم کیا کریں گے جو چیز سامنے آئی کہ آپرینس جو ہیں وہ اسی ترتیب سے پوسٹ فکس فارم میں آئیں گے جس ترتیب سے جس آرڈر میں وہ انفکس فارم میں ہیں تو ایلگردم کی ایک کڑی تو یہ ہوئی کہ جیسے جیسے آپرینڈز نظر آتے ہیں اور ہم اسے پوسٹ فکس فارم ایک لیٹ سے ایک اسٹرنگ سا بناتے جا رہے ہیں یا ہم سی آؤٹ کرتے جا رہے ہیں تو جیسے ہی کوئی آپرینڈ آئے اس کو تو سی آؤٹ کرو اس کو تو بھیجو پوسٹ فکس میں باقی کاروائی جو ہے آپریٹرس کے ساتھ وہ ابھی دیکھتے ہیں اور اس کے لیے آگے دیکھیے اگلی اسکرین پہ کہ اگر آپ four plus three multiply by two یا A plus B multiply by C جو ہے یہ ایکسپریشن جو ہے کہہ رہا ہے کہ ملٹیپلیکیشن بعد میں پہلے ہوگی اور پلس بعد میں ہوگا اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم دو آپرینٹس ڈال دیں تو پلس جو ہے جو کہ پہلی یہ اسٹیٹمنٹ کہہ رہی ہے کہ the plus can not be inserted in the postfix expression until it second op has been scanned and inserted اب ذہن میں رکھیے یا سامنے رکھیے A plus B multiplied by C اب پلس کا اصل میں دوسرا آپرینٹ ایکچولی ہے کیا پہلا تو اے ہو گیا دوسرا اصل میں بی نہیں ہے وہ بی ٹائم سی یا بی ٹائم سی کا جو نتیجہ ہے وہ پلس کا دوسرا آپرینٹ ہے یعنی کہ پلس جو ہے اس کو انتظار کرنا پڑے گا تب تک جب تک کہ وہ ملٹیپیکیشن نہیں ہو جاتی جب وہ ہو جائے گی اس کا نتیجہ نکل آئے گا وہ پھر آپ پلس کریں گے اور بائی دا وے اگر آپ کیلکولیٹر پہ یہ کریں تو آپ یہی کرتے ہیں کہ بی ٹائم سی آپ پہلے کرتے ہیں اور یا تو اس کو کیلکولیٹر کی میموری میں ڈال لیتے ہیں یا ذہن میں رکھ لیتے ہیں یا کاغذ پہ لکھ لیتے ہیں وہ لکھنے کے بعد پھر آپ کہتے ہیں کہ اچھا اب میں پلس کرتا ہوں پھر آپ اے کو لے کے اس میں جو بی ٹائم سی کا نتیجہ آیا وہ اس میں ایڈ کرتے ہیں یہی کاروائی ہم یہاں کر رہے ہیں تو اگلا پوائنٹ جو کہہ رہا ہے کہ پلس جو ہے چونکہ اس کو انتظار کرنا ہے تو the plus has to be stored away until its proper position is found اور وہ کیسے کہ when B is seen it is immediately inserted into the post fixed postfix expression اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بی جو ہے وہ آپرینڈ ہے اور جیسے ہم نے کہا کہ انفکس میں جب بھی ہمیں کوئی آپرینڈ ملے گا اس کو ہم فورن پوسٹ فکس ایکسپریشن جو ہم بنا رہے ہیں اس میں ہم ڈال دیں گے اگر ہم سی آؤٹ کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے سی آؤٹ ورنہ اگر ہم اس کو کسی کیریکٹر ارے میں ڈال رہے ہیں تو چلو اس کو کیریکٹر ارے میں ڈال دیتے ہیں یعنی اس کو اس کے لیے ہمیں کوئی خاص کاروائی کرنے کی ضرورت نہیں یہ آپرینڈ ہے یہ آیا اس کو ہم نے فورن پوسٹ فکس فارم ایکسپریشن میں بھیج دیا اب آخری پوائنٹ ہے can the plus be inserted now یعنی کہ بی تو آپ کو نظر آیا جس کو آپ نے بھیج دیا پوسٹ فکس فارم میں لیکن پلس ابھی میں نہیں ڈال سکتا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ ایکسپریشن جیسے کہ یہ فکرہ کہہ رہا ہے کہ in the case of A plus B time C it کی not be because multiplication has precedence یعنی کہ پلس ابھی نہیں جا سکتا بی تو چلا گیا پلس نہیں جائے گا اس کو انتظار کرنا پڑے گا جب تک کہ یہ ملٹیپیکیشن نہیں ہو جاتی اور کب ختم ہوگی جب ملٹیپیکیشن کو اس کا دوسرا آپرینٹ ملے گا بی تو اس کو چلا گیا بی تو اس کا آپرینٹ پہلا چلا گیا اب سی جائے گا تو ملٹیپیکیشن پھر بعد میں جائے گی کیونکہ پوسٹ فکس میں آپریٹر نے آپرینٹس کے بعد میں جانا ہوتا ہے تو ملٹیپیکیشن جو ہے اس کو بھی انتظار کرنا پڑے گا تب تک کہ جب تک سی نہیں چلا جاتا جب سی جائے گا پھر ملٹیپیکیشن جائے گی اور اب بی سی ملٹیپیکیشن مکمل ہوئی اور اب ہم پلس کو باہر پوسٹ فکس فارم میں بھیجیں گے اور وہ پھر اے کو لے کے اور بی اور سی کا نتیجہ لے کے ان دونوں کو جمع کرے گا اور یہاں پہ ہمارا وہ جو پوسٹ فکس ایویلویٹر ہے وہ آپ ذہن میں رکھ سکتے ہیں آگے چلیے یہاں پہ اب گفتگو جاری ہے کہ اگر پرنتھسیز موجود ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پلس جو ہے it must be perform first اب یہاں پہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر پرنتھسیز آ جائیں تو اب پلس کے بارے میں ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پلس پہلے ہوگا یعنی کہ اگر ہم نے اے اور بی کو بھجوا دیا پوسٹ فکس ایکسپریشن میں تو پلس اب جا سکتا ہے کیونکہ پرنتھسیز کہہ رہی ہیں کہ اے اور بی دونوں پہلے جمع ہوں گے اور اس کے بعد جب سی آئے گا تو وہ جائے گا اور پھر فائنلی ملٹیپیکیشن جائے گی کیونکہ ملٹیپیکیشن کا پہلا آپرینٹ جو ہے اب بی نہیں اب ایکچولی اے پلس بی ہے اور اگر آپ کو یاد ہو تو اس کی جو پوسٹ فکس فارم تھی وہ تھی کہ اے بی پلس اور پھر سی اسٹار یعنی اے بی جو ہیں وہ پہلے جمع ہوں گے اور پھر سی سے ملٹیپلائی ہوں گے آگے دیکھیے کہ لگ یہ رہا ہے کہ بعض اوقات ہمارے پاس دو آپریٹرز آ جاتے ہیں جس طرح یہ پلس اور ملٹیپیکیشن ہے اور ہم نے فیصلہ یہ کرنا ہوتا ہے کہ ان میں سے پہلے کس کو کرنا ہے یعنی کہ دو آپریٹرز کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں پریسیڈنس نکالنی ہوتی ہے اس کے لیے یہاں پہ تجویز یہ کی جا رہی ہے کہ فرض کریں کہ ہم ایک فنکشن بناتے ہیں پی آر سی ڈی جو کہ ابریویشن ہے پریسیڈنس کا اور اس فنکشن کو میں دو آپریٹرز دیتا ہوں او پی ون اور او پی ٹو جو کہ لیٹ سے جمع اور ملٹیپلائی ہو سکتے ہیں اور یہ جو فنکشن ہے یہ ٹرو یا فالس ریٹرن کرے گی اور ٹرو فالس اس طرح جو کہ آخری اسٹیٹمنٹ میں ہے کہ precedence O P one O P two returns true if O P one has precedence over O P two false otherwise یعنی فرض کریں کہ میں پریسیڈنس کو کال کرتا ہوں جس میں او پی ون اسٹار ہے او پی ٹو پلس ہے اور آپ کو پتا ہے یہ بلکہ ہم نے یہ بات پہلے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کی تھی کہ جو ملٹیپیکیشن ہے اس کو فوکیت حاصل ہے پلس پہ تو یعنی یہ فنکشن اگر اس کو میں او پی ون ملٹیپیکیشن بھیجوں اور او پی ٹو پلس بھیجوں تو وہ ٹرو ریٹرن کریے گی آگے چلیے یہ پریسیڈنس جو ہے یہ بقیہ آپریٹرس کے بارے میں بھی فیصلہ ہو جائے کہ پلس اور سٹار کے کیس میں ٹرو اور پلس اور پلس کے کیس میں بھی ٹرو ہے یعنی کہ اگر آپ کے پاس دو پلس پلس آ جائیں جیسے A plus B plus C تو کوئی حرج نہیں کہ پہلا پلس جو وہ پہلے کر لو دوسرا پلس بعد میں البتہ پریسیڈنس آف پلس اور اسٹار جو ہے یہ فالس ہے اور اس کی وجہ یہ کہ پلس جو ہے ہمیشہ انتظار کرتا ہے تب تک جب تک یہ ملٹیپیکیشن نہیں ہو جاتی اچھا اب یہ کاروائی اس طرح کرتے ہیں کہ پریسیڈنس تو ہمارے پاس آ گئی اب ہم یہ کرتے ہیں کہ اس کو لے کے ایک مکمل الگریدم بناتے ہیں فی الحال ہم جیسے کہ پہلے ہم نے ایویلویشن کے کیس میں کیا ہم سی پلس پلس پروگرام فی الحال نہیں لکھ رہے ہم ایک انگریزی میں ایسے لگتا ہے کہ جیسے انگریزی میں ہم ایک پروگرام لکھ رہے ہیں جس میں کچھ تو سی نظر آتی ہے اور کچھ وہ شیورلی سی نہیں لگتی اور یہاں میں یہ کہتا چلوں کہ یہ کاروائی آپ پہلے کورس میں بھی کرتے رہے ہیں کہ آپ ایک سوڈو پروگرام ایک سوڈو کوڈ یا الگریدم آپ لکھتے تھے جس میں آپ پہلے یہ سوچتے تھے کہ کرنا کیا ہے اور وہ کون سے ڈیٹا اسٹرکچرز وہ کون سے ویریبلس یا وہ کیا کاروائی وہ اف وائل فور لوپس وہ کیا ہوں گے جن کے استعمال سے یہ پروگرام بنے گا تو وہی کاروائی ہم یہاں کر رہے ہیں اب تصویر آپ اسکرین پہ دیکھیے کہ یہاں پہ میں نے اب وہ پورا ایلگردم سوڈو کوڈ میں آپ کے سامنے پیش کیا ہے اور اس کا ٹائٹل ہے کہ converting infix fix to post اور دیکھیے پہلی اسٹیٹمنٹ کیا ہے اسٹیک ایس تو اب آپ کو فوراً پتا چلا کہ اس کے کیس میں بھی اس ایلگردم کے کیس میں بھی ہمیں اسٹیک کا استعمال کرنا پڑے گا اور وہ کیسے آئیے دیکھتے ہیں پھر یہ ذہن میں رکھیے کہ ہمارے پاس ایک ان پٹ اسٹرنگ ہے جو کہ انفکس فارم میں ہے پوسٹ فکس میں نہیں ہم انفکس سے پوسٹ فکس میں جا رہے ہیں while not end of input C gets next input character یہاں پہ پھر وہی بات کہ ان پٹ کیریکٹر سے مراد یہ نہیں کہ وہ ایک سنگل کیریکٹر جو ہے وہ مجھے دے دو فرض کریں کہ انفکس میں نمبرز ہیں سولہ بیس چار سو پانچ سو یا بڑے تو یہاں پہ چار سو پانچ سو یا چار سو بتیس جو ہے یہ پورا ایک آپرینڈ ہے تو یہ جو سی ہے یہ اصل میں یا تو ایک آپرینڈ پورے کو یا ایک آپریٹر مکمل کو ان پٹ سے اٹھائے گا جب اس نے اٹھا لیا تو پہلی اسٹیٹمنٹ ہے اف کی کہ اگر وہ سی آپرینڈ ہے تو اس کو پوسٹ فکس اسٹرنگ میں ایڈ کر دو یہاں پہ وہی کاروائی ہو رہی ہے جو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ جب ہم انفکس سے پوسٹ فکس فارم میں جا رہے ہیں اور انفکس میں جب ہمیں ایک آپرینڈ ملتا ہے تو ہم اس کو سیدھا پوسٹ فکس فارم ایکسپریشن میں یا اسٹرنگ میں یا جو بھی ہم کر رہے ہیں ادھر بھیج دیتے ہیں کیونکہ آپرینس کا جو آرڈر ہے ان کی ترتیب جو پوسٹ فکس فارم میں ہے یہ وہی ہے جو کہ انفکس فارم میں ہے آپریٹرس ادھر سے ادھر ہو جاتے ہیں آپرینٹس جو ہیں وہ اسی ترتیب سے رہتے ہیں تو یہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے دوبارہ اس کو دیکھیے کہ اگر وہ آپرینٹ ہمیں ملا تو ہم نے اس کو سیدھا پوسٹ فکس اسٹرنگ میں بھیج دیا البتہ اگر سی آپرینٹ نہیں ہے یعنی کہ آپریٹر ہے تو اب ہم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آیا اس آپریٹر کو بھیجیں پوسٹ فکس اسٹرنگ میں یا کہ یہ انتظار کرے گا اس کے لیے ہمارے پاس یہ وائل لوپ ہے جو کہ پہلی چیز یہ دیکھتا ہے کہ اسٹیک کہیں ایم تو نہیں ہے یہ ایک قسم کا چیک ہے اور اگر ایم نہیں ہے تو ہم اسٹیک سے چیز ابھی نکالتے نہیں ہم وہ پریسیڈنس فنکشن لیتے ہیں جو کہ اسٹیک کے اوپر جو ہمارے پاس آپریٹر پڑا ہے اور جو نیا آپریٹر ہمارے پاس آیا ہے ان دونوں کا موازنہ کر کے پریسیڈنس نکالتا ہے اور اگر جو اسٹیک کے اندر آپریٹر ہے اس کی پریسیڈنس زیادہ ہے تو اس کو دیکھیے کہ ہم پاپ کر کے نکال لیتے ہیں اور اس کو ہم پوسٹ فکس اسٹرنگ میں بھیج دیتے ہیں اس کی مثال ایسے ہوگی کہ جیسے آپ کے پاس ملٹیپیکیشن ہے اور ان پٹ میں اب پلس آیا ملٹیپیکیشن اسٹیک میں بیٹھا ہوا ہے پلس جو ہے اس کی پریسیڈنس کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پلس ملٹیپیکیشن کے جو دو آپرینس ہیں وہ اب پوسٹ فکس میں جا چکے ہیں اور اب جو ہے ملٹیپیکیشن اس کو بھی جانا چاہیے جو پلس ہے وہ انتظار کرے گا اور اگر آپ آگے دیکھیے کہ جب یہ وائل لوپ ایسے تمام آپریٹرس کو اسٹیک سے نکال کے پوسٹ فکس اسٹرنگ میں بھجوا دیتا ہے تو پھر یہ جو نیا آپریٹر ہمارے پاس آیا جو کہ سی میں پڑا ہوا ہے اس کو ہم اسٹیک پہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ اس کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا تب تک جب کہ اس کا دوسرا آپرینڈ آ جائے گا اس کے بعد پھر ہم واپس وائل لوپ میں چلے جاتے ہیں یہ لائن نمبر بارہ جو ہے یہ جو وائل لوپ دو پہ شروع ہوا تھا یہ اس کا اختتام ہے یعنی کہ ہم ان پٹ دیکھتے رہتے ہیں اور ان پٹ میں اگر ہمیں آپریٹر ملتا ہے تو پھر ہم یہ پریسیڈنس والی کاروائی کرتے ہیں اگر ہمیں آپرینڈ ملتا ہے تو اس کو ہم پوسٹ فکس میں بھیج دیتے ہیں آخر میں ان پٹ ختم ہوئی یعنی کہ وہ ان فکس ایکسپریشن ختم ہوا ہم وائل لوپ سے باہر آئے اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان پٹ تو ختم ہوگی لیکن اسٹیک میں ابھی کچھ چیزیں موجود ہیں اور وہ چیزیں کیا ہوگی آپریٹرس ہوں گے آپرینٹس نہیں ہوں گے اس کو اس چیز کو دیکھنے کے لیے کہ بھائی اسٹیک کے اندر کچھ رہ تو نہیں یہ آخر میں ایک وائل لوپ ہے جو دیکھیے اب جو کہ سمپلی یہ کرتا ہے کہ اسٹیک جب تک نہیں ہو جاتا وہ اس اس کو پاپ کرتا رہتا ہے اور پھر سے جو آپریٹر نکلتا ہے اس کو پوسٹ فکس اسٹرنگ میں ڈال دیتا ہے اب اس ایلگردم کی اگر آپ فورن ایک مثال دیکھ لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اس ایلگردم کو سمجھنے میں اور اس کاروائی کو سمجھنے میں تو دیکھیے اسکرین پہ ہم ایک مثال لیتے ہیں اور شروع میں ہم مثال لیتے ہیں بڑی آسان سی A plus B time C یہاں پہ میں نے پھر تین کالمس بنائے ہیں جس میں ایک ان پٹ سمبل کے لیے دوسرا پوسٹ فکس ایکسپریشن جو میرا بنتا جا رہا ہے اور تیسرا کالم اسٹیک میں کیا کیا موجود ہوگا اب آپ اس سوڈو کوڈ کو چلائیے ذہن میں یا ہاتھ سے کہ ان پٹ میں سب سے پہلے اے آیا اے چونکہ آپرینڈ ہے آپریٹر نہیں تو یہ تو سیدھا پوسٹ فکس میں چلا گیا میں ابھی کچھ نہیں پلس آیا یہ جو ہے یہ ایک آپریٹر ہے آپریٹر ہونے کی وجہ سے یہ اسٹیک میں چلا جائے گا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک بائنری آپریٹر ہے صرف اے کے ہونے سے بات مکمل نہیں ہوگی اس کو اس کا دوسرا آپرینٹ بھی چاہیے ہوگا جو کہ اگر آپ ایکسپریشن کو دیکھیں تو وہ یقیناً بی نہیں کیونکہ آپ پہچان گئے ہوں گے کہ یہ بی ٹائم سی پہلے ہوگا اور پلس کا دوسرا آپرینٹ جو ہے وہ اصل میں بی ٹائم سی کا جواب ہوگا یعنی کہ اس سے جو حاصل ہوگی ویلو وہ پلس کا دوسرا آپرینٹ بنے گا یعنی کہ پلس کو ابھی انتظار کرنا پڑے گا اور انتظار کرنے کے لیے اس کا ویٹنگ روم جو ہم نے بنایا وہ اسٹیک ہے اور دیکھیے وہ اسٹیک میں چلا گیا اب آیا بی جو کہ ایک آپرینٹ ہے اور یہ فوراً ہم نے پوسٹ فکس میں بھیج دیا اب اسٹیک میں پلس ہے پوسٹ فکس میں اے بی ہے اس کے بعد اب ہم اسٹار کو دیکھتے ہیں اب اسٹار جو ہے اس کی پریسیڈنس تو ہے زیادہ لیکن اگر آپ اس سوڈو کوڈ کو سامنے رکھیے تو دیکھیے ہم پریسیڈنس کس طرح کرتے ہیں ہم جو اسٹیک میں ایلیمنٹ ہے اس کو پہلے آپ ون میں بھیجتے ہیں اور جو اسٹار ہمارے پاس آیا ان پٹ سے اس کو ہم اس فنکشن کی دوسری آرگومنٹ میں بھیجتے ہیں پلس کمپیئرڈ ود ملٹیپیکیشن اس کا جواب کیا ہوگا فالس یعنی فنکشن جو ہے وہ فالس بھیجے گی کیونکہ پلس کو فوکیت نہیں ہے حاصل ملٹیپیکیشن پہ ملٹیپیکیشن ہمیشہ پہلے کی جاتی ہے اب اگر آپ ملٹیپیکیشن کو دیکھیں کہ اس کو تو اس کا ایک آپرینٹ بی نظر آیا ہے پوسٹ فکس فارم میں لیکن یہ بھی ایک بائنری آپریٹر ہے یہ تب تک کاروائی مکمل نہیں ہوگی جب تک کہ ملٹیپیکیشن کو بھی اس کا دوسرا آپرینٹ ملے ان پٹ سے اس کو بھی انتظار کرنا پڑے گا اس کو ہم نے ویٹنگ روم میں ڈالا اور وہ ویٹنگ روم کیا ہے وہ ہمارا اسٹیک ہے اب دیکھیے کہ یہ پش ہوا اور پلس جو ہے وہ نیچے جا چلا گیا ٹاپ ایلیمنٹ کا اب ملٹیپیکیشن ہے ان پٹ سے اور سمبل حاصل کرتے ہیں وہ ہے سی سی چونکہ آپرینڈ ہے اس کو ہم نے فورن پوسٹ فکس میں بھیج دیا اب یہاں پہ جو ہمارا ان پٹ ایکسپریشن ہے وہ تو ختم ہو گیا اگر آپ پھر دوبارہ سوڈو کوڈ کو یاد کریں تو اس میں ایک وائل لوپ جو باہر والا تھا یا اوپر والا تھا وہ چلتا تھا جب تک کہ ان پٹ کے اندر کچھ موجود ہے اب چونکہ سی جو ہے وہ ان پٹ کا آخری سمبل ہے وہ لوپ تو ختم ہو گیا اس کے بعد جو آخری لوپ تھا یا جو دوسرا لوپ تھا وہ یہ تھا کہ اب اسٹیک کو دیکھو کہ اسٹیک میں کچھ موجود تو نہیں اگر تو ہے تو اس کو پاپ کرو اور پوسٹ فکس میں وہ سمبل کو بھیج دو اب اگر آپ اسکرین پہ کاروائی دیکھیے کہ جب سی ہم نے حاصل کیا ان پٹ سے اس کو بھجوایا پوسٹ فکس میں تو اب اسٹیک کی طرف چلتے ہیں اسٹیک میں کیا موجود ہے اسٹیک میں یہاں نظر آ رہا ہے پلس پلس اور ملٹیپیکیشن لیکن جیسے کہ میں نے کہا تھا پہلے کہ یہاں میرے لکھنے سے لکھنے کے انداز میں اسٹار جو ہے اسٹیک کا ٹاپ ایلیمنٹ ہے وہ پہلے پاپ ہوگا اور جب وہ پاپ ہوا تو پوسٹ فکس ایکسپریشن میں وہ سب سے پہلے گیا یعنی کہ سی کے بعد اور پھر آخر میں پلس ہے جب وہ پاپ ہوا تو وہ بھی پوسٹ فکس فارم یہ ایکسپریشن جو ہمارا بن رہا ہے وہاں چلا گیا اور آپ دیکھیے کہ ان پٹ بھی ختم ہو گئی اسٹیک بھی ایم ہو گیا اور آپ کے پاس وہ پوسٹ فکس فارم بن گئی A B C star plus اب یہاں پہ پھر وہی بات کہ پوسٹ فکس کا آخر فائدہ کیا ہے چلیے اس کو چھوڑیے لیکن دیکھیے کہ اگر ہمیں یہ کاروائی کرنی پڑ جاتی ہے کہ ان فکس کو پوسٹ فکس فارم میں کنورٹ کرنا ہے تو اسٹیک کے ہونے کی وجہ سے ہم کتنی آسانی سے یہ کاروائی کر سکتے ہیں جو الگردم ہم نے لکھا اس کو یقیناً سی پلس پلس میں یا سی میں لکھنے میں آپ کو کوئی دقت محسوس نہیں ہوگی خاص طور پہ اگر آپ کے پاس یہ اسٹیک کلاس جو ہے یہ پہلے سے موجود ہے یا کسی نے آپ کو یہ دے دی ہے اب آپ یہ ایکسپریشن جو ہیں جتنے بڑے مرضی ہو جائیں آپ بڑے اطمینان سے ان کو کنورٹ کر سکتے ہیں اور ایک وجہ جو میں نے بتائی تھی کہ آپ ایسی کاروائی کیوں کرنا چاہیں گے وہ یہ تھی کہ بھئی آپ ایک اسپریڈ شیٹ پروگرام لکھ رہے ہیں جس میں ہر سیل کی جو ویلو ہے وہ ایک ایکسپریشن ہے اور یقیناً ایسا ہوگا کہ عام لوگ جو اس کو استعمال کریں گے وہ آپ کے پروگرام میں ایکسپریشن ان فکس فارم میں ڈالیں گے کیونکہ سب کو اس کی عادت ہے آگے چلیے یہ ضرور ہے کہ ان فکس فارم میں ہمیں پرنتھسیز کی بعض کا ضرورت محسوس ہوتی ہے جب ہم نے کسی لو پریسیڈنس آپریٹر کو ترجیح دینی ہوتی ہے کسی ہائی پریسیڈنس آپریٹر سے یعنی جو مثال میں نے دی کہ اگر parentheses A plus B close parentheses multiply by C expression ہو تو میں یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھئی یہ پلس جو ہے اس کو پہلے کرو اے بی کو اور پھر سی سے ملٹیپلائی کرنا یہ نہیں کہ ملٹیپلیکیشن پھر بھی پہلے ہوگی پرنتھسیز ڈالنے کا مقصد یا جو ہمارا طریقہ کار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پریسیڈنس پریسیڈنس اسٹیبلش کرتی ہیں اور اور کسی پہ وہ ترجیح دینے کا ایک طریقہ ہے تو اسکرین کی طرف دیکھیے کہ اب ہمیں اس کاروائی میں یعنی converting infix to postfix جو کاروائی ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں پرنتھس بھی ہینڈل کرنی پڑیں گی یعنی کہ پرنتھسیز کا بھی کچھ کرنا پڑے گا اس کے لیے ہم یہ کریں گے جو کہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ when an open parentheses is read یعنی کہ ہمیں ان پٹ میں پرنتھسیز اوپن پرنتھسیز ملتی ہے it must be pushed on the stack and this can be done by setting precedence of any operator or parentheses to be false اب پرنتھسیز کو اوپن کو پہ ڈالنے کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ وہی ہے کہ جب تک وہ کلوزنگ نہیں آئے گی اس اوپن کو انتظار کرنا پڑے گا جب وہ کلوزنگ آئے گی تو پھر یہ سے سے انتظار نکل سکتی ہے کیونکہ پرنتھسیز کے اندر جو بھی کچھ کرنا تھا اب وہ کیا جا چکا تب تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا پرنتھسیز اصل میں کوئی آپریٹر نہیں یعنی نہ تو یہ یونری آپریٹر ہے نہ یہ بائنری آپریٹر ہے یہ تو ایک پریسیڈنس دکھانے کا یا لکھنے کا ایک طریقہ ہے اس کو کیسے ٹریٹ کیا جائے ہم نے اس کے لیے یہ کاروائی کی کہ جیسے یہ بھی ایک آپریٹر ہے اس کے لیے ہم کو خاص اور کوئی طریقہ نہیں ڈھونڈتے لگتا یوں ہے کہ ہماری یہ جو پریسیڈنس فنکشن ہے اس کے اندر ہم تھوڑی سی اور صلاحیت ڈال دیں کہ وہ پرنتھسیز کو بھی ہینڈل کر سکے تو معاملہ آسانی سے حل ہو جائے گا تو اب یہ کرے گی کہ فنکشن کو اگر پہلی آرگیومنٹ اوپن پرنتھسیز اور کوئی آپریٹر ملے تو یہ فالس جو ہے یہ ریٹرن کرے گی جس کی وجہ سے اگر آپ کو وائل لوپ یاد ہو کہ پرنتسیز جو مرضی آپریٹر آئے یہ ہمیشہ پش ہو جائے گی when close parenthesis is read all operators up to the first opening parentheses must be popped and placed in the postfix string یہ پہلی بات ہے آپ اسکرین پہ اس کو کرنے کے لیے ہم یہ کریں گے کہ ہماری یہ جو پریسیڈنس فنکشن ہے اگر اس کو کوئی آپریٹر پہلے اور کلوزنگ پرنتھسیز بھیجیں تو یہ ٹرو ریٹرن کرے گی اور پھر یہ بات کہ یہ جو اوپننگ اور کلوزنگ پرنتسیز ہیں یہ فائنل جو ایکسپریشن پوسٹ فکس بن رہا ہے اس میں یہ نہیں جائیں گی کیونکہ میں نے آپ کو یہ پہلے بھی اس چیز کا ذکر کیا تھا کہ پوسٹ فکس ایکسپریشن میں پرنتسیز کی ضرورت نہیں ہوتی اس میں آپریٹرس کی پرسیڈنس اس طریقے سے اسٹیبلش ہو جاتی ہے کہ آپ کو پرنتسیز کی ضرورت نہیں یہ چیز کرنے کے لیے ہمارے ایلگردم میں جو لائن نمبر گیارہ ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی کرنی پڑے گی اور وہ تبدیلی یہ ہے کہ اگر S is empty or symbol not equal to closing تو ہم تو اس کو پش کر دیتے ہیں ورنہ اگر ہمیں کلوزنگ پرنتسیز یعنی کہ اف اسٹیٹمنٹ جو ہے یہ فالس ہے تو پھر ہم اسٹیک میں سے جو اوپننگ پرنتسیز ہم نے ڈالی تھی اس کو ہم نکال کے ضائع کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے ساتھ ہم نے کچھ نہیں کرنا اور اس کاروائی کے لیے پریسیڈنس فنکشن میں ہم نے یہ صلاحیت ڈالی یہ چار چیزیں آپ کے سامنے ہیں اب اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے دوبارہ ہم مثال کی طرف آتے ہیں اور وہ مثال اس دفعہ وہی ایکسپریشن ہے جس میں ہم نے پرنتھسیز ڈال دی ہیں آج کے لیکچر کا وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے انشاءاللہ ہم یہ مثال اگلی دفعہ مکمل کریں گے یعنی ایک انفکس ایکسپریشن جس میں موجود ہیں یعنی کہ وہ اس ایکسپریشن کا حصہ ہے ہمیں ان پٹ میں وہ ملیں گی اگر یہ ملتی ہیں تو یہ جو ہم نے تھوڑی سی تبدیلی کی ہے اپنے الگردم میں اس کی وجہ سے اب وہ انفکس ایکسپریشن پوسٹ فکس کیسے بنے گا انشاءاللہ یہ مثال ہم اگلے لیکچر میں مکمل کریں گے تب تک خدا حافظ